تمام ظاہری و باطنی آفات سے حفاظت لمعات میں ہے عافیت کا مطلب ہے تمام ظاہری و باطنی آفات سے سلامتی اور ایمان بھی اس میں داخل ہے یعنی عافیت کا مطلب ایمان کی سلامتی بھی ہے